عباس رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من ازر سبع سنین محت سے بن رضا بٹو رامالو کی شرط چاچے ہو کو طلب کون کے رج ر ثواب وہ محصر صرف رضا الہی ہوا طلب کون کے رج ر ثواب کو طبت نہ ہوں پرت مناب تخلیف میں مقرر بشی شکو

ولولا کورونا ہمار کان کوپ دے بکا دن سے